یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں زناکار کار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی سہان اللہ یعنی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اللہ سجدہ گاہ کو آنسو سے تر کر دیں ہمت اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگے نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بار گاہے سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے بار گاہے سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں حدیث شریف میں آتا ہے انین المزنبین احب الیہ من زجر المسبحین گنہگاروں کا نالا کرنا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کرنے والوں سے زیادہ پسند ہے فرما رہے ہیں خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی کا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں کلم ہے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں اللہ میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا پا میرے شیخ ہی کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا پا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں مکتا ہے حضرت والا دامد بکاتم عالیہ کا خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خوں کر کہ یہ کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خو کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں